منگل گرہ کا یاتری کرشن چندر منگل گرہ کی اچ سکار سمیتی کی گپت بیٹھک شروع ہوئی آج ایک بھی سدسیہ انوپستھ نہیں تھا کیونکہ منگل کا یاتری پرتھم بار دھرتی پر گیارہ مہینے بتا کر لوٹا تھا آج وہ اپنی رپورٹ پیش کرنے والا تھا سلاحکار سمیتی کے ادھیک کے دماغ نے اس کے شریر کے اندر لگی گھڑی سے معلوم کیا منگل گرہ میں گھڑی کلائی پر باندھی نہیں جاتی منگل نواسیوں کے شریر میں دل کے استھان پر ایک گھڑی ہوتی ہے وہ ٹک ٹک ٹک کر کے وقت بتاتی رہتی ہے اس لیے کسی منگل نواسی کو کسی دوسرے سے وقت معلوم نہیں کرنا پڑتا اب سلاحکار سمیتی کے ادھیش کو معلوم ہو گیا کہ رپورٹ پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اس نے کہا دشملو شونیہ شونیہ شونیہ تین دو حاضر ہو منگل میں ہماری طرح نام نہیں ہوتے وہاں ہر منشیہ اپنے شریر سے ایک وشیش پرکار کی ترنگ نکالتا ہے پیدا ہوتے ہی اس مانگلک بچے کی ود ترنگ معلوم کر لی جاتی ہے وہ ویو لینتھ ہمیشہ دوسرے پرانی کی ویو لینتھ سے تھوڑی بھن ہوتی ہے اس لیے منگل نواسیوں کے ناموں میں کسی پرکار کی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی دشملو شونیہ شونیہ شونیہ تین دو نے اپنے سینے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا بٹن دباتے ہی اس کا سینہ کھل گیا سینے کے اندر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا بہت ہی چھوٹا اور اسی ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ ایک مائکرو فون بھی لگا ہوا تھا دشملو شونیہ شونیہ شونیہ تین دو نے سینے میں ہاتھ ڈال کر مائکرو فون نکال کر اپنے منہ میں فٹ کر لیا منگل نواسی صرف مائکرو فون کے ذریعے بات کرتے ہیں اور اس سمبند میں وہ ہندوستانی نیتاؤں سے بہت میل کھاتے ہیں جیسے ہی دشملو شونیہ شونیہ شونیہ تین دو نے بٹن دبا کر اپنا سینا کھولا سلاحرار سمیتی کے تمام سدسیوں نے اپنے اپنے سینے کھول لیے اور مائکرو فون اپنے کانوں میں فٹ کر لیے منگل میں پرتیک پرانی ہر دوسرے پرانی کی آواز اپنے ٹیپ ریکارڈر میں سرکشت کرتا رہتا ہے اس لیے منگل میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا دشملو شونیہ شونیہ شونیہ تین دو رپورٹ پیش کرنے کے لیے کٹگھرے میں کھڑا ہو گیا اچھ سلا سمیتی کا سیکرٹری بھی ادھیش مہودے کی آگیا سے اس سے بیچ بیچ میں جرہ کرنے کے لیے کٹگھرے کے باہر کھڑا ہو گیا دشملو شونیہ شونیہ شونیہ تین دو نے اپنی رپورٹ شروع کی ادھیش مہودے اور سدسیہ گن چونکہ بھو منڈل کے واسیوں نے اتنی انتی کر لی ہے کہ اب وہ ہمارے اپگرہ کے چاروں اور چکر لگانے لگے ہیں اس لیے سلاح سمیتی نے ضروری سمجھا کہ پرتھوی کے منشیوں کے بارے میں جانکاری پراپت کی جائے میں نے یہ یاترا ادھیش مہودے کی آگیا سے پوری کی اور اسے گپت بھی رکھا میرا گیان دھرتی کے انسانوں کے بارے میں جو میں نے اپنی گیارہ مہینے کی یاترا کے بیچ میں پراپت کیا بہت منورنجک ہے اب میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت کرتا ہوں دھرتی کے واسیوں کا قد ہم سے دگنا ہوتا ہے ارتھات چھ فٹ کے لگ بھگ پر وزن میں وہ ہم سے دس گنا بھاری ہوتے ہیں چلتے بھی بہت ہیں کیونکہ پرتھوی پر گروتواکرشن کی پکڑ منگل سے کئی سو گنا ادھک ہے اس لیے منگل نواسی جتنا فاصلہ ایک دن میں طے کر لیتا ہے اتنا فاصلہ دھرتی کا منشیہ کئی مہینوں میں طے کرتا ہے اس لیے بےچارا لمبی یاترا سے گھبراتا ہے اور اسے ریل گاڑی ہوائی جہاز اور موٹر آدی سے طے کرتا ہے سیکرٹری نے جرہ کی یہ ریل گاڑی ہوائی جہاز اور موٹر آدی کیا ہے جی یہ یاترا کرنے کے مکان ہے رپورٹ پیش کرنے والے نے بتایا بجلی تیل یا بھاپ سے یہ چلتے ہیں کیا بھو منڈل کے واسیوں کے شریر میں بجلی کا موٹر نہیں لگا ہوتا جیسا کہ ہم آپ لوگوں میں لگا ہوتا ہے سیکرٹری نے آشچر سے پوچھا جی نہیں پرتھوی کے منشی کے شریر میں جو ودیوت ترنگ دوڑتی ہے وہ بہت کمزور ہے اتنی کمزور کہ ایک دن میں نے بھول سے پرتوی کے مانو کو چھو لیا تو اسے ایسا زبردست جھٹکا لگا کہ وہ مر گیا اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر ایک سنسان نرجن استھان میں میں لے گیا اور اس کی چیر پھاڑ کر کے میں نے دیکھا منشیہ کا شریر منگل واسیوں سے بہت بھن ہے منشی کے شریر کے اندر لال رنگ کا پانی بھرا رہتا ہے اس کے شریر میں گھڑی کے استھان پر دل ہوتا ہے اور پھیپھڑے ہوتے ہیں پر بجلی کی لہر بہت کم ہوتی ہے مجھے ان سے ملنے جلنے کے لیے اپنی ودیت شکتی کو بہت کم کرنا پڑا اور لگ بھگ پرتھوی کے واسیوں کی طرح رہنا پڑا پھیپھڑے کیا ہوتے ہیں اپادھیش نے پوچھا یہ سانس لینے کا ایک یتر ہے جو ہم منگل واسیوں کے لیے بالکل بےکار ہے ہمارے یہاں تو کوئی منگل نواسی سانس نہیں لیتا ادھیش مہودے بولے سمجھ نہیں آتا کہ سانس لینے کی ضرورت کیا ہے اس کے ساتھ ہی منشیہ کے شریر میں ایک میدا بھی ہوتا ہے رپورٹ پیش کرنے والے نے بتایا میدا میدا کیا ہوتا ہے اس کے اندر روٹی جاتی ہے روٹی کیا ہوتی ہے جو وہ لوگ کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے وورن دو ادھیش مہودے اور سدسیہ گن پرتوی کا منشیہ ہمارے منگل گرہ سے اتنا الگ ہے کہ اسے سمجھانے میں مجھے تھوڑا کشٹ ہوگا پر مانو کی سبھیتا اور اس کی انتی میں اور سمبھو ہے اس کے بوشیہ میں یہ میدا اتنا مہتوپورن ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالنا ضروری نہیں سمجھتا یہ ایک شارک ہوتا ہے جو پرتیک پتھ کے نواسی کے پیٹ میں ہوتا ہے اس سے لگی ہوئی ایک نلی ہوتی ہے جو منہ میں کھلتی ہے اس منہ میں منشیا ہر روز دو تین وقت جب وہ چاہتا ہے یا جب اسے پراپت ہوتا ہے اپنے روز کا بوجن اس کے اندر ڈالتا ہے یہ بوجن وہ زمین پر اگنے والی جھاڑیوں یا جانوروں کے شکار کر کے حاصل کرتا ہے یہی بھوجن اس کے میدے میں جا کر اس کے شریر کا انگ بن جاتا ہے اور اس کے شریر میں شکتی پہنچاتا ہے جس سے اس کا شریر کا انجن چلتا رہتا ہے او ادھیش مہودے اطمینان پرکٹ کرتے ہوئے بولے تو منشیا ابھی بھی جانوروں کی شرینی میں ہے جہاں وہ گھاس پھوس چر کر یا جانوروں کو مار کر بھوجن کو پراپت کرتا ہے ابھی اسے ہم منگل واسیوں کے علاقے تک پہنچنے میں کئی ہزار سال لگیں گے ہمیں ابھی ایسے جانور جیسے منشیوں سے کوئی خطرہ نہیں منگل میں نہ تو کھیتی باڑی ہوتی ہے اور نہ جانوروں کا شکار ہوتا ہے کارخانوں میں وٹامن کی اور بناوٹی خوراک تیار ہوتی ہے منگل واسی کے شریر میں گردن کے پیچھے دونوں کندھوں کے بیچ تین فٹ لمبی اور لگ بھگ دو فٹ چوڑی ایک سوچھ جھلی ہے جو سورج کی کرنوں سے اپنے آپ اینرجی پراپت کرتی ہے جیسے زمین پر ہرے پتے حاصل کرتے ہیں منگل واسیوں کی یہی جھلی اس اینرجی کو پراپت کر کے سارے شریر میں پہنچا دیتی ہے اس لیے منگل گرہ پر بھوکھے من کی کوئی سمسیا ہے ہی نہیں دھرتی پر منشیہ کے لیے اپنے جیون کی سمسیا سب سے بڑی سمسیا ہے میدے کو بھرنے کے لیے وہ کھانا کہاں سے لائے کس سے چھینے پرکرتی سے کہ سماج سے کس طریقے سے سچائی سے کہ جھوٹ سے کہ چھل کپٹ سے اور کن سادھنوں سے پراپت کرے ارتھات کھیتی باڑی سے تیر کمان سے یا رائفل سے اور کن سدھانتوں پر ارتھات اپنے کھیت میں ہل چلا کر یا کسی دوسرے کی کھیتی باڑی لوٹ کر اپنے دیش میں رہ کر یا کسی دوسرے دیش پر اپنا ادھکار جمع کر کے اپنی محنت سے حاصل کرے یا لوٹ مار کر کے مانوی سبھیتا کے اتار چڑھاؤ اس کے کلچر کی اونچ نیچ سبھی اس ایک سمسیا سے پیدا ہوتی ہے بھوک شکر ہے کہ ہمارے یہاں بھوک نہیں ہوتی پر میرا وچار ہے کہ منشیہ کی انتی میں میدے نے جتنا مہتوپورن پارٹ ادا کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں انسان کی بھوک اسے کہاں سے کہاں لے گئی رپورٹ پیش کرنے والے نے سمیتی کو ساودھان کیا سمبھو ہے یہی بھوک اسے منگل تک پہنچا دے میرا وچار ہے کہ مانو کے شریر میں میدا اس کے دل سے بھی زیادہ مہتوپورن ہے یہ دل کیا ہوتا ہے ایک منگل واسی نے پوچھا زمین سے آنے والے منگل واسی نے بتایا یہ دل تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا پرتھوی پر لوگ دل دیتے ہیں دل لیتے ہیں وہاں دل آ جاتا ہے دل روتا ہے دل لوٹا جاتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے دل میں بہار آتی ہے دل ویران ہوتا ہے دل خوش ہوتا ہے دل برباد ہوتا ہے ایک بار تو میرے پڑوسی کے ایک نوجوان لڑکے نے دو دن تک کھانا نہیں کھایا دن رات ٹھنڈی سانسیں بھرتا اور روتا جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو پڑوس کی ایک عورت کا نام لے کر بولا میں اس کو دل دے چکا ہوں میں نے فوراً اس کے شریر کو ٹٹول کر دیکھا دل موجود تھا اور بڑے نیم سے دھڑک رہا تھا مجھے اس لڑکے کے جھوٹ پر بڑا آشچر ہوا یہی آج تک اپنی گیارہ مہینے کی یاترا میں مجھے پتا نہ چل سکا کہ انسان کا دل ہے کہاں ارتھات وہ دل جس کی طرف وہ بار بار اپنی بات چیت کے بیچ اشارہ کرتا ہے وہ دل ہے کہاں اچ سلاکار سمیتی کے سیکرٹری نے رپورٹ کرنے والے سے پوچھا اچھا ابھی تم نے کسی عورت کا ذکر کیا جس کو وہ نوجوان اپنا دل دے بیٹھا تھا یہ عورت کیا چیز ہے اور اس کا منشیہ کے دل سے کیا سمبند رپورٹ پیش کرنے والے منگل واسی دشملو شونیہ شونی شونیہ تین دو کی آنکھیں روشن ہو گئیں وہ بولا شریمان اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم نے زمین پر سب سے وچتر وستو کیا دیکھی تو میں کہوں گا عورت مگر یہ عورت ہے کیا ایک مانگلک ویگیانک نے پرشن کیا وہ میں سے ہے یا سے سے وہ اپنے وشواس کے اعتبار میں سے ہے اپنی عادت میں سے ہے اور ہر انسان کی جیون سنگنی ہے بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا مانگلک ویگیانک نے انکار سے سر ہلا کر کہا کچھ اور بتاؤ اب کیسے بتاؤں رپورٹ پیش کرنے والے نے آگا پیچھا کرتے ہوئے کہا پہلی بار اس کے چہرے پر سوچ کی ریکھائیں ابری اور وہ کچھ پلوں کے لیے اپنی وچار ترنگوں کو ایکتر کرنے کے لیے چپ ہو گیا اب مشکل یہ تھی کہ منگل میں تو عورتیں ہوتی نہیں سبھی منگل واسی ایک سے ہوتے ہیں وہاں منشیوں کے بیچ شادیاں نہیں ہوتی کیونکہ وہاں عورتیں ہی نہیں ہوتی اس لیے شادی کس سے ہو بچے ایک وچتر کریا سے پیدا ہوتے ہیں ہر چوتھے سال ایک منگل واسی کے منہ سے ایک وچتر سی رال نکلتی ہے جب اس رال کے نکلنے کا سمے آتا ہے تو منگل واسی کے سر میں بہت زوروں کا درد ہونے لگتا ہے یہ درد اس رال کے نکلنے کا سوچک ماتر ہے جس سمے منگل واسی کے سر میں یہ درد اٹھتا ہے اسے فوراً کسی پاس کے اسپتال میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کے کنٹھ سے نکلنے والے تھوک کو ایک مٹی کے گملے میں سرکشت کر لیا جاتا ہے اس مٹی کے گملے سے نیا منگل واسی پیدا ہوتا ہے اور اٹھارہ مہینے تک اسی گملے میں بڑھتا رہتا ہے جب وہ سمپورن ہو جاتا ہے تو اس کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں اور وہ ایک دم سے چھلانگ مار کر گملے سے باہر نکل آتا ہے اور اس طرح وہ اپنے جیون کی نئی مایا شروع کرتا ہے کیا بتاؤں شریمان وہ منگل واسی جو رپورٹ پیش کر رہا تھا اپنے چاروں ہاتھ ملتے ہوئے بولا ایک عورت مجھ پر ریچھ گئی تھی مگر میرے فوٹون راکٹ میں اتنی جگہ نہ تھی ورنہ میں اسے اپنے ساتھ لے آتا عورت بھی ایک طرح کی منشی ہوتی ہے مگر اس سے زیادہ پیاری زیادہ لبھاونی زیادہ جھگڑالو مگر شریمان بہت اچھی لگتی ہے آنکھوں کو بھی کانوں کو بھی اور سونگنے میں بھی عجیب سی بھینی بھینی سی گند آتی ہے اس کے پاس میرا تو جی چاہتا تھا کہ ہر وقت اسے سونگتا رہوں کیا منگل کے پھولوں سے بھی ادھک مہک رہتی ہے اس میں ارے شریمان کسی پھول میں ایسی مہک نہیں ہوتی جیسی عورت کے بدن میں ہوتی ہے کیا تم نے اسے کھا کر دیکھا تھا مانگلک ویگیانک نے پوچھا عورت کو کھاتے نہیں ہیں شریمان اس سے پریم کیا جاتا ہے پریم پریم یہ کیا ہوتا ہے شریمان یہ پریم بھی بڑی وچتر چیز ہے میں اسے بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے یہاں پریم ہوتا ہی نہیں صرف کرتویہ ہوتے ہیں کرتویہ تو آپ سمجھتے ہیں اس لیے کہ باپ اٹھارہ مہینے اپنے بیٹے کے گملے کی نگہبانی کرتا ہے مگر یہ اس کا کرتویہ ہے ہر منگل واسی کا کرتوی ہے مگر وہ منگل سے پریم پریم نہیں کرتا کی بھاونا کو آپ نہیں سمجھ سکتے ایک گاؤں میں میں دو سپتاہ رہا جس کسان کے یہاں میں مہمان رہا اس کی لڑکی گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے سے پریم کرتی تھی وہ کسان بہت غریب تھا اس کے یہاں صرف ایک وقت کا کھانا پکتا تھا تو بھی وہ لڑکی اس سے پریم کرتی تھی اور گھٹ گھٹ کر پریم کرتی تھی کیونکہ اس نوجوان کے ماں باپ امیر تھے گاؤں کے مکھیا تھے اور اچ جات کے تھے اور لڑکی کے پاس اپنے پریم کے سوا کچھ بھی نہ تھا اس لیے لڑکے کے ماں باپ نے اس شادی کی آگیا نہ دی اور اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور طے کر دی شادی کے دن اس لڑکی نے گاؤں کے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی جان دے دی بہت سے منگل واسی چلا اٹھے کیوں جان کیوں دے دی کیونکہ اسے اس لڑکے سے پریم تھا پریم ایک بہت گہری بھاونا ہے اور اس کا پرتیک کرتویہ بھن ہوتا ہے اس کرتویہ میں ایک ٹھنڈک سی ہوتی ہے ایک طرح کی وششٹ گند آتی ہے ہر کام میں عمل میں مگر پریم چیز ہی اور ہے وہاں مرد عورت سے عورت مرد سے دوست دوست سے ماں بیٹے سے بیٹا اپنے دیش سے ایک دیش دوسرے دیش سے پریم کرتا ہے پریم وہاں صرف جانداروں سے نہیں کیا جاتا پریم کسی کو اپنے آپ سے ہوتا ہے وگیان سے ہوتا ہے پھول کی پتی اور ہیرے کے جگر سے بھی ہو سکتا ہے پریم کی ایک ہزار شکلیں ہیں مگر مانسک پریم کی لگن بہت گہری ہوتی ہے اور انسان کو بہت دور اور بہت آگے تک لے جا سکتی ہے یہ ایک ایسا نرم گرم اور گہرا رشتہ ہے جس میں ایک مرد دوسرے مرد کی اور ایسے کھینچتا ہے جیسے ایک ایٹمی کن دوسرے ایٹمی کن کی اور وہ کہتا کہتا چپ ہو گیا پھر اچانک اس کی سمجھ میں کچھ آ گیا اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر پہلے تو خود سونگا پھر اسے ادھیش مہودے کو پیش کرتے ہوئے بولا دیکھیے یہ اس عورت کا رومال ہے جو اس نے مجھے زمین سے چلتے وقت غصے میں دیا تھا یہ عورت مجھ سے پریم پریم کرتی تھی اور اس عورت کے کی مہک اس رومال میں اب تک بسی ہوئی ہے اسے تھوڑا سونگیے ادھیکش نے اس رومال کو اپنی ناک سے لگایا تھوڑے سمے کے لیے اس کی آنکھیں اپنے آپ بند ہو گئیں کچھ کھڑوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر کہا اس میں تو بادلوں کی مہک ہے ادھیکش نے وہ رومال اپا کو دیا اس نے اسے سونگا اور سونگ کر کہا نہیں اس میں تو سوپنوں کی مہک ہے اس نے یہ رومال اپنے پاس بیٹھے ہوئے منگل واسی کو دیا تو اس نے سونگ کر کہا غلط اس میں تو اندر دھنش کی مہک ہے چوتھے نے کہا اس کی خوشبو مجھے اس آرمبھ کی یاد دلاتی ہے جب میرا بدن بھی سورج کا ایک کن تھا رپورٹ پیش کرنے والے نے کہا عورت سورج بھی ہے اور بادل بھی وہ اندر دھنش بھی ہے اور سوپن بھی وہ ایک اپورو اور وچتر وستو ہے ہال میں لمبا سناٹا چھا گیا دشملو شونیہ شونیہ شونیہ تین دو کا چہرہ میں کا چہرہ یہ پرشن سن کر گرو سے تن گیا میں بڑے گرو کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دھرتی پر رہنے والوں کا ہردے اتنا پکا نہیں ہے اتنا پورن وشال اور ویگیانک نہیں ہے جتنا ہمارا ہے پھر ان کے یہاں کوئی ایک نیم ساری پرتھوی پر لاگو نہیں ہے بلکہ وہ کئی ہیں جن میں سے کئی ایک تو بہت پرانے ہیں ہیں لیکن ان کے سے تم میں بھی کتنی ہی ترٹیاں نظر آتی وہاں ہماری طرح کا نیم ہے ہی نہیں ہمارے یہاں کسی کے لیے غلطی کرنے کی کوئی سمبھاونا ہی نہیں ہے لیکن وہ لوگ اپنے گیانی اور ویگیانک کھیتر میں اب بھی ہم سے بہت پیچھے ہیں وہ بہت غلطیاں کرتے رہتے ہیں ہمیں ان سے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں اور یہی میری رپورٹ کا سارانش ہے دشملو شونیہ شونیہ شونیہ تین دو نے بڑے گرو سے یہ اعلان کیا اور سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا مگر اچھ سلا سمیتی کے ادھیش کا چہرہ پیلا پڑ گیا اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بڑے گمبھیر سور میں کہا میں تم سے سہمت نہیں ہوں اگر انسان غلطی کر سکتا ہے اور پریم کر سکتا ہے اور دل رکھتا ہے تو ہمیں سب سے بڑا خطرہ اسی سے ہے ایسا انسان ایک دن ضرور منگل گرہ کو بھی وجے کرے گا